حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بکری کی کلیجی اور دل وغیرہ بھونا کرتا تھا آپ نے اسے کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو چھبیس